وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آج کے اجلاس کے تعلق سے اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو میں عرض کرتا کہ ہمارے عظیم بھائی دوست استاد الاساتذہ عظیم محقق اور محدث محترم حافظ محمد شریف متعن اللہ لطول حیات ہی کے خطاب پر یہ مجلس ختم ہو جاتی اور آپ کا خطاب ختام ہو مسک کے طور پر ہوتا جس کا ایک ایک لفظ آب در سے لکھنے کے قابل ہے تاکہ ہم سب کے سب توجیحات حات اور ارشادات قیمہ کو اپنے قلوب و ذہان میں بٹھا کر گھروں کو لوٹتے رات بھر ان کی لذت سے سرشار رہتے اور دل میں ایک نیا ولولہ اور ایک جذبہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ پیدا کر کے ان توجیحات پر عمل کرتے تاہم میں یہ عرض کروں گا بالخصوص اپنے طلباء العلم کو اس خطاب کے ایک ایک لفظ کو دوبارہ سنیں یقیناً دلوں میں باتیں محفوظ ہوں گی تاہم اگر کوئی چیز عدم توجہ کی بنا پر ذہن میں نہیں رہی تو دوبارہ سن کر ان پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں وہ ساری نصیحتیں منہج سلف کا مرقع ہیں اور بڑے اختصار کے ساتھ حافظ صاحب نے ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا بلکہ اگر میں کہوں کہ آج کے میرے موضوع کو بھی لپیٹ دیا الحمد للہ یہ مبالغہ نہیں ہوگا فجزا المسلمین خیر الجزا اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ کے علم میں آپ کی صحت میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں فرمائے تاکہ امت مسلمہ آپ کے علم سے آپ کے عمل اور تقوی سے تادیر مستفید اور محظوظ ہوتی رہے تعالی تعالیٰ التوفیق توفیق فتنہ اس کا لغوی معنی ہے ادخال اس سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ جو سونے کی کھوٹ ہے وہ الگ ہو جائے اور جو اس کا خالص حصہ ہے وہ الگ ہو جائے لغت نے اس عمل کو فتنہ کہا ہے یہ عمل کہلاتا کہلاتے کہ سونے کو آگ میں ڈال کر کھوٹ الگ کر دینا اور اس کا خالص حصہ الگ کر دینا اس کا معنی یہ ہے کہ فتنہ جب بھی واقع ہوتا ہے قائم ہوتا ہے تو اللہ کے جو بندے ہیں ان میں دونوں نتیجے مرتب ہوتے ہیں کچھ لوگ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سونا بن جاتے ہیں فتنہ واقع ہو کر فتنہ قائم ہو کر کچھ لوگوں کے کھوٹ کو اجاگر کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو سونے کی طرح چمکا اور دمکا دیتا ہے اور یہ اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتنے کے یہ دو نتائج بیان فرمائے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ تعرض الفتن من القلوب عرض الحسیر عودا عودا کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر یلغار کرتے ہیں دلوں پر یہ بڑا خطرناک مان فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں اور فتنہ ایک دو تین چار نہیں بلکہ چٹائی کے تنکوں کے معنی کی تشبیح دو حوالوں سے چٹائی کوئی دو چار تنکوں سے نہیں بنتی بے شمار تنکوں سے بنتی ہے میں نا فتنے کثرت ہوں اور وہ تنکے جو ہیں چٹائی کے باہم مربوط ہوتے میں نے یہ فتنے آپس میں جڑے ہوں ایک فتنا پھر دوسرا پھر تیسرا چوتھا پھر پانچواں کسی توقف کے بغیر یہ آپ کی پیش گوئی ہے آگے آپ نے کیا فرمایا ایو قلب نگیدت باہر تم سودا یہ ایک نتیجہ جس دل نے کسی فتنے کو قبول کر لی ایک فتنہ دو چار فتنے اللہ تعالیٰ اس دل کو سیاہ کر ان کا رہا فی ہے نقطت تم اور جو دل فتنے کا انکار کر دے رد کر دے اللہ تعالیٰ اس دل کو سفید چمکیلا مجلہ اور مصفہ کر یہ دو نتیجے وہی یعنی کھوٹ الگ ہو جاتے اور سونا الگ ہو جاتا بلکہ نبی علیہ السلام نے آگے اور اس کی وضاحت فرمائی کرسیر القلوب علی قلب حتیٰ کہ لوگوں کے دل جو ہیں ساری دنیا کے دل دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی تیسری قسم کوئی نہیں ایک قلب ابیت اور ایک قلب السبت کلب قلب ابیت و قلب اسبت سفید دل اور سیاہ دل یہ دو نتائج لازمن مرتب ہوتے ہیں کچھ دل وہ ہیں جو کھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا کھوٹ نمایاں ہو جاتا ہے اور کچھ دل وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور سونے کی طرح وہ چمکتے دمکتے ہیں بلکہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے سیاہ دلوں اور سفید دلوں کے بارے میں فرمایا کہ جو دل سفید ہوتے ہیں جن کو اللہ سفید کر دے وہ پھر آئندہ ہر فتنے سے محفوظ رہتے کوئی فتنہ انہیں قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکے اگر وہ فتنوں کے وقوع میں استقامت کا مظاہرہ کریں کوئی فتنہ اللہ اس دل کو سفید کر دے روشن کر دے تو لا تضرہ فتنہ کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو سیاہ دل ہوتے ہیں اس کی آپ نے ایک تشویر دکھی کل کو مجخیا کہ وہ الٹے پیالے کی مانے الٹے گلاس کی بانے دھوتے وہ سیاہ دل ایک تو سیاہ ہوتے ہیں دوسرا اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ الٹے گلاس کی مانند ہو جاتے ہیں اس تشریح کا کیا معنی گلاس اگر سیدھا پڑا ہو اس میں کوئی دودھ ہے جوس ہے یا پانی ہے وہ موجود ہے اسے الٹا دو وہ دودھ گر جائے گا پانی بھی گر جائے گا اللہ ایسے دل کو الٹا دے گا الٹے پیالے کے معنی مانا اگر کوئی اندر کوئی علم ہے کوئی عمل ہے تو تخوا کی رمق ہے وہ نکل جائے گی جیسے وہ گلاس خالی ویسے یہ دل خالی ہو جائے اچھا اگر گلاس الٹا ہو تو اس میں کوئی دودھ یا پانی داخل ہو سکتا ہے الٹا ہے کہاں جائے گا کہاں ٹکے گا اسی طرح اگر دل الٹا دیا جائے تو پھر وہ دل کسی نصیحت کے کسی علم کے تخوا یا زہد کے قابل نہیں رہتا اس میں کوئی چیز استقرار پکڑے ہی نہیں جو دل سیاہ بھی اور الٹا بھی فتنے کی خطورت کو واضح کرتی ہے کہ فتنہ انتہائی خطرناک چونکہ وقت بہت ہو چکا میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ بات میں یہاں ضرور عرض کروں گا کہ فتنے واقع ہوں گے ہوتے رہیں گے اور یہ نتائج مرتب ہوتے رہیں گے اور حاصل ہوتے رہیں گے یقینی طور پر فتنوں کی خطورت کو ہمیں جاننا اور پہچاننا ہوگا تاکہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں اور وہ اواقع پہ صحیح ہے وہ برے انجام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے ان سے محفوظ رہ سکیں اپنے آپ کو بچا سکے تو یہ ایک طرح کا ایک فتنے کا یعنی لوگ اور معنی ہمارے سامنے آ گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان اختصار سے کہ گناہ فتنہ ہے معصیت فتنہ ہے اس کو آپ دو قسموں میں تقسیم کر لیں ایک گناہ وہ ہے جو سامنے آیا اور بندے نے کر لیا نادم ہو گیا اور توبہ کر لی معاملہ صاف یہ فتنہ نہیں یہ فتنہ نہیں یہ ایک دعوتی شیطانی جو اس پر غالب آ گئی اور اس نے وہ گناہ کر لیا اس کا مرتکب ہو گیا یہ عملی ارتقا بشماں ہوا نادم ہوا نظم التوبہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رہے وہ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اللہ افرح پہ توبہ ہٹتے ہی بڑا خوش ہوتا ہے سورہ بقرہ میں کہ فتح عالم رب ہی کرمات فتح ان الرحیم اللہ تعالیٰ کا جو ایک ایک جو اس کا انداز توبہ کے تعلق سے آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی حالانکہ بڑے و اکرام سے نوازے گئے تھے خلق اللہ کا تو اصنا کا جنت اتنے اعزاز آپ ہمارے باپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنائے آپ سے آپ کی بیوی بنا دی اور کوئی عمل کیے بغیر جنت میں بسا دی اسے ایک درخت سے روکا اسے وہ چل بیٹھے اب اللہ رب العزت کا عفو اور اس کا توبہ قبول کرنا اللہ تعالی نے کیا کیا خود ہی آدم نے اسلام کو بتایا کہ ان کلمات سے توبہ کرو اس کی رحمت کے آثار میں سے حالانکہ کوئی بندہ نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کی حجت قائم ہو جاتی اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے انت حبیب اللہ انت خلیل اللہ انا سید آدم کیونکہ جہاں قاعدے کی بات ہے اشرف تو رحمت اللہ علیہ اگر آپ نے بھی شرک کر لی تو آپ بھی تمام نیکیاں برباد کر دیں اللہ تعالیٰ یہاں حجت قائم ہے ناراضگی نا فرمانی اس کو کہا گیا ہے پرانے پاک میں حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت کہ آدم اسلام کو بتایا کہ آدم یہ کلمات کہو اور توبہ کرو کا امان کے خود سے کہے توبہ کی توفیق بھی دی اور توبہ قبول بھی ہو تواب الرحیم وہ طباب ہے طواب کا میں نے توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرنے گناہ ہو گیا بندے نے توبہ کر لی معاملہ صاف ہو گیا بلکہ اللہ تعالیٰ طباب الرحیم ہے یعنی توبہ کر کے رحمتیں بھی دے دیتے توبہ قبول کر الغفور و بھی ہے کیا ان صفات کے اجتماع میں لذت ہے الغفور بخشنے والا البدود پیار کرنے والا محبت کرنے والا دونوں صفات کمال اور دونوں کے اجتماع سے ایک تیسرا کمال سامنے آیا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اگر توبہ کر لے ہم جیسے لوگ تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں دل کبھی صاف ہی نہیں ہوتا شکل نہ دکھاؤ اور اللہ کیا کرتا ہے معاف بھی کرتا ہے اور معاف کر کے پیار بھی کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے لیکن دوستوں وہ فتنہ وہ معصیت خطرناک ہے جس کو انسان کا دل قبول کر اس معصیت کی محبت دل میں جا کر یہ واقعات فتنہ ہے یہ تو عورت الفتن القلوب یہ فتنوں کی یلغار دل پر ہے ان گناہوں کو دل قبول کر لے وہ بڑے خطرناک ہیں واقعات ان کو فتنہ ہے اور ایسے انسانوں کے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے اور اس بنا پر اس دل نے فتنہ قبول کر لی گناہ قبول کر لی لیے یہ دل کا معاملہ جو ہے اس کو بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ سب سے اہم انسان کا عضو ہے بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اجزاد الغت ہے سالوحل جسد فسد فصل فصل کلو اللہ بہ انسان کے اس ڈھانچے میں جسم میں ایک لو بڑھا دے ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے سب کچھ درست ہے اگر وہ فاسد ہے سب کچھ فاسد ہے سب کچھ خراب ہے اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے کیونکہ جسم کے سارے اعضاء کو دل سے جاتی ہے اگر کسی معصیت کا تعلق آنکھوں سے ہے اس معصیت کو اگر دل نے قبول کر لیا تو دل آنکھوں کو حکم دے گا کہ یہ گناہ کرو کسی گناہ کا تعلق اگر کانوں سے ہے اور دل نے وہ قبول کر لیا تو دل کانوں کو حکم دے گا وہ گناہ کرو اور کسی معصیت کا تعلق اگر زبان سے ہے اور دل نے وہ قبول کر لی تو دل زبان کو حکم دے گا یہ معصیت کرو بڑا انسان کا دل اشرف الاضا ہے اور سارے اعضاء کو حکم دل کی طرف سے نافذ ہوتا دل کی طرف سے جاری ہوتا ہے اس لیے ان فتنوں کے تعلق سے ان معصیتوں کے تعلق سے بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھنا کہ کوئی گناہ کوئی معصیت کوئی فتنہ دل میں نہ جانے اور اگر دل ان کی محبت میں گرفتار ہو تو سمجھیں کہ فتنہ دل نے قبول کر لیا اور وہ فتنہ بندے کے لیے محلے اس کے دید کو موڑ دے گا اور بندہ بالکل فاسد ہو جائے گا اپنے تمام اعضاء کے ساتھ یہ ایک فتنے کا ایک ہلکا سا تعارف ہے لیکن نبی اسلام کی حدیث ہے کہ قد دخلت فی کل بیت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ سامنے نہ آ جائے کہ ایک فتنہ ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی ایک فتنہ جب تک ہر گھر میں داخل نہ ہو یہ حدیث یعنی قیامت کے قریب ہونے کا ایک اشارہ بھی ہے آج چند گنا کم از کم دو گنا ایسے جو ہر گھر میں داخل ہو اور موجود ایک تصویر کا گل کوئی گھر اس سے نہیں وہ تصویر چاہے خوشی سے ہو یا مجبوری سے کم کم یہ کرنسی نوٹ ہے یہ شناختی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے کسی نہ کسی طور یہ گنا اور یہ فتنہ ہر گھر میں موجود تصویر کا گنا معمولی نہیں نبی رسلام کی حدیث ہے ان اشد الناس خلق نہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق کا تشبہ اختیار کرتے ہیں مسفر تصویریں بناتے ہیں بنواتے ہیں سب سے سخت عذاب ایک حدیث میں ان کو ملعون قرار دیا ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا مصورین کو جمع کر کے کہ ما جو چیز بنا کر آئے ہو اس میں روح ڈال اس کو زندہ کرو کون کر سکے بڑا حیبت ناک بنا اور کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہر گھر میں اخبار جاتا ہے کوئی نہ کوئی مجلہ جاتا ہے بات اس بھی تو تصویر کا توڑ یا کر ہم ہر گھر میں داخل ہو چکے ہیں نبی اسلام کی حدیث اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک فتنہ ہر گھر میں داخل نہ ہو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ معصیت فتنہ ہے ایک فتنہ سود کا ربا ہر گھر میں داخل کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں کیونکہ سود کے داخل ہونے کی دو ہے یا تو حقیقت سود ہر گھر میں موجود ہے یا پھر سود کا گرد ہوگا اس مسجد میں موجود ہے آپ نے جس سے پنکھے خریدے ہوں گے جس سے لائٹیں خریدی ہوں گی ہو سکتا ہے ان کو کاروبار سو دیا کسی نہ کسی طور گرد و باہر موجود ہے بہت سا ساز و سماج ایسی نہیں ان کا کاروبار سو دیا تو کسی نہ کسی طور یہ گناہ موجود ہے مساجد میں موجود ہے گھروں میں موجود ہے یہ بھی ایک معصیت ہے اور پیارے محمد رسول اللہ وسلم نے اسے بھی فتنہ قرار دیا تو فتنوں کے تعلق سے میرے بھائیوں یہ گناہ اور معصیتیں جو ہیں انہیں دل میں نہ بسا دل میں نہ بسا ورنہ اگر دل میں وہ معصیت بس گئی تو گیا دل نے اس کو قبول کر لی اور دل نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سیاہ نشان لگ جائے گا جو بندے کے موجود علم و عمل سے بندے کو محروم کر دے گا اور آئندہ کسی نیکی کی توفیق بھی شاید نہ ملے تو گناہوں اور معصیتوں کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ بیداری کا مظاہرہ کرنا کچھ باتیں مزید ہم کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے اسباب کی بات کی ہے میرے سامنے دو دور ایک صحابہ اور تابعین کا دور اتبا تابعین اور ایک دور صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد کا دور کیونکہ رسول اللہ نے ان تین ادوار کے بعد جو دور آئیں گے ان کو فتنے کے دور قرار دیے تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں فتنے کیوں نہیں تھے اور ان ادوار کے بعد فتنے کیوں پیدا ہوئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے رسول اللہ کی عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا وكان حقا علیہ ان يدل امته على خير ما يعلمه له وينذرهم عن شر ما يعلمه له اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا اس رسول کو محبوس فرمایا اس کی یہ ذمہ داری تھی یہ ڈیوٹی تھی کہ اپنی قوم کو اپنی امت کو جنت کا پورا پروگرام سمجھائے اللہ نے جو خیر اسے دی ہے جنت کا راستہ پوری طرح باندھے بھی یوں دے رہا ہوں انشرنی مایا بولا اور اللہ نے جس جس شر کی خبر دی یہ شر ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے اس سے بھی آگاہ کر میں سمجھتا ہوں کہ امت اگر اس ایک حدیث پر جو پہلا جملہ اس پر غور کر لے تو فطروں کا کلا ہو یہ ساری ڈیوٹی انبیاء کی اور سلسلے انبیاء کی آخری کڑی محمد رسول سے آپ کا دور آیا تو آپ نے یہ دونوں کام کی سورندار میں کی حدیث کے مطابق تو نشر یوکر بک میں جنت اللہ مدس مٹے تو یو باحد ماترب دستوں میں یہ ہر وہ چیز ہر وہ قول و عمل ہر وہ مسئلہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دی اور جو چیز تمہیں جہنم سے دور کر سکتی وہ میں نے بیان کر دی ہر خیر و شر باتیں کر دی جنت کا پروگرام بھی سمجھا دیے اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ بھی واضح کر دیا کہ اس سے اگر بچو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے یہ سب میں نے واضح کر دیا امت اگر اس ان فرامین کو سمجھ لے میں سب تو فتنوں کی نوبت نہ ہے جو اسباب فتن ہے اس حدیث سے بخوبی واضح ہو سکتی اللہ کے پیارے پیغمبر کا بیان آپ کا فرما دینا یہ خیر اور یہ شر یہ جنت کا راستہ یہ جنت کا راستہ اور پورا آپ نے بیان بتائیے اس حدیث کے بعد کسی شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے کوئی نیا عمل ایجاد کرے اگر جنت میں جانے کے لیے مخلص ہے تو اللہ کے رسول جنت کا پورا پروگرام پیش کر کے گئے کسی پیچیدگی کے بغیر اور کسی ابہام کے بغیر کسی تاریکی کے بغیر آپ کا تیئی سال دور نبوت الفتوں سے عبارت تھا تکلیفیں بہت ہیں میں بہت سے مکہ کے تیرہ سال طاقت مشقت ہے اور مدینہ کے دس سال جہادی مشقت ہے پوری زندگی مشقتوں سے عبارت ہے لیکن اپنی وفات سے قبل آپ یہ بات فرما گئی کہ درخت مجلب نہیں ہوا بن ہار ہوا سب کہ میں تمہیں ایک روشن واضح دین پر چھوڑے جا رہا بلکہ رات دن کی طرح رات بھی چمکتا ہے تاریخی نام کی کوئی چیز نہیں اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں اب نبی السلام نے خیر و شر کا پورا پروگرام واضح کیا اور ایسی وضاحت فرمائی کوئی ابہام نہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہر چیز واضح رات پہ دن کی مانے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں ابہام ہو جس میں کوئی اندھیرا ہو تو اگر اسی حدیث کو لے لیا جائے کہ ہر نبی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ہر خیر و شر بتا دے تو اس کے بعد کسی بدرت کی حاجت باقی رہے کوئی نئی اختراع کوئی نئی ایجاد جبکہ رسول اللہ وسلم کے یہ فرمان بھی موجود من عامر امر وہ امر ہونا جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا ٹھپا نہیں وہ مرد وضاحت باقی رہ گئی کوئی عمل من اس میں بڑی تعمیر ہے اور وہ کوئی بھی شخص کسی فرقے کا لیڈر ہو کسی جماعت کا لیڈر ہو عربی ہو اجمی ہو گورا ہو کالا ہو پگڑی کا رنگ سفید ہو ہرا ہو کالا ہو جو بھی ہو مت کوئی بھی عامل احمد کوئی عمل کر لے یہاں بھی ہے کوئی عمل بڑا ہو چھوٹا ہو دن کا ہو رات کا ہو دل کا ہو یا بدیا ادا کا ہو سرری ہو جہری ہو کوئی عمل کر لے لئی فراہی امر نہ اس پر ہمارا امر اگر نہ ہو ہمارا ٹھپا اگر نہ ہو وہ رد ہو میں سمجھتا ہوں کہ جو فتنے واقع ہوئے ان ادوار کے بعد یہ تین ادوار صحابہ کا تابعین کا اتوائے تابعین یہ فتنوں سے محفوظ دور بعد میں فتنے ہوئے سارے حدیث ہے آگے کیا فرمایا رکھنا آگے فرمایا کہ وہ ان حاطل جو آفیت وہ بھی اول ہے وہ ان آخر سیوسیب بلا امور تن کے رکنا یہ جو امت ہے امت ہے محمد جو آخری امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی تمام تر آفیت اس امت کی تمام تر سعادت اس امت کے پہلے دور میں یعنی صحابہ کا دور اس امت کے پہلے دور میں صحابہ کا دور اور وہ دور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا ان کے منہج کا پیروکار کا کا دور اتباع تابعین کا دور یہ ادوار جو ہیں یہ تمام تر آفیت پر مشتمل کشت ہوا اور جو بعد کے اتوار سیسیبو ہے بلا امور تم کے رونا ان ادوار میں فتنے ہوں ایسے ایسے امور ہوں گے فتنے کیوں ہوں گے ایسے ایسے امور ہوں گے جن کا تم انکار کرو گے سارا یعنی پر تم دیکھو گے یہ امور لوگ اپنا رہے دین سمجھ کر یہ دین کہاں سے آ گیا یہ کہاں کا دین یہ کہاں کا دین تم ان کا انکار کرو آگے بچاؤ بھی ہے فمن اراد ان يزحزح عن النار يدخل الجنه فلتاته منيه وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس بما يحب ان يؤتى اليه اگر یہ دور آ جائے فتنوں کا تو جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ مجھے جنت کا داخلہ دے دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے یعنی اشارہ اس میں یہ ہے جب فطروں کا وقوع ہو تو بہت زیادہ دنیا کا انہمان نقصان دے دنیا سے کٹ جائے ایک واجبی تعلق ہو اور تمہاری فکر کا سوچ کا اور غور کا محور کیا ہونا کہ اپنی عاقبت سنوار لو جہنم سے بچا لیا جاؤں اور جنت میں داخل کر دیا جاؤں تو اس دور میں تین کاموں پر توجہ دوں فلدا دی میں نہیں ہے تو موت تک کیا ہو یل اللہ پر ایمان اس کی معرفت اس کی توحید یوم آخر اور قیامت کے دن پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان کا معنی قیامت کی تیاری اور تمام تر توجہات کا مرکز جو ہے وہ آخرت ہو آخرت کی سوچ آخرت کی فکر اور تیسرا کام یہ کرے تھے کہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک اپنے بارے میں چاہتے اپنے بارے میں کیا چاہتے ہو وہی تم رویہ لوگوں کے ساتھ رکھو کیا تم چاہو گے کہ کوئی تمہاری غیبت کرے نہیں چاہو گے تو تم بھی کسی کی غیبت نہ کرو کیا تم چاہو گے کوئی تم پر بہتان لگائے نہیں چاہو گے تم بھی کسی پر بہتان نہ لگائے کیا تم چاہو گے کوئی تمہارا مال اچھا لے مال لوٹ لے تم سے فراڈ کرے دھوکہ کرے تمہارا مال تباہ جائے نہیں چاہو گے تم بھی ایسا نہ کرو کیا تم چاہو گے کہ کوئی شخص تمہاری عزت کے طرف ہے ہو نہیں چاہو گے تم بھی ایسا نہ کرنا جو رویہ جو سلوک اپنے بارے میں چاہتے ہو کوئی سلوک لوگوں سے روا رکھنا کس دور میں جس دور میں فتنے ہوں ابتلاحات ہوں اور یہ ہو تاکہ تمہارے ایمان کی سلامتی ہو تمہارے عقیدے کی سلامتی ہو یہ حدیث ایک ہے کہ اس امت کی جو تمام تر آفیت ہے وہ دور صحابہ آخر دور صحابہ میں کیا تھا کیا امتیازات کچھ باتیں ایک منہجی طور پہ طالب علم نے کی یعنی سلف کی اتباع کے حوالے سے اور صحابہ کا دور اس میں کیا تھا کیا کیا اس اس کے کے تمیزات تمیزات تھے دور تھے نبی اسلام نے اس دور کو ایک مثالی دور قرار دیا حدیث الفرق میں آپ نے ذکر کیا کہ تہتر فرقے میں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت صحابہ نے پوچھا وہ کون بس جنت ہی بتا دی باقی سے ہمیں دلچسپی نہیں جنتی گروہ کی نشاندہی کر دی فرمایا کہ ہم ما انا بس یہ وہ لوگ ہیں جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ قیامت ایک مثال آپ نے دکھا دی صحابہ کے دور کو ایک مثال کے طور پر پیش کر دیا کہ آج جس چیز پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں قیامت تک جو لوگ اس چیز پر قائم رہیں گے وہ جنتی گروہ وہ طائف منصورہ ہے وہ فرقہ ناجیہ ہے جہنم سے بچنے والا گروہ ہے اور جماعت تو یہ دور صحابہ ایک مثال ہے اس دور کے کیا تمیزات کیا اس دور میں کسی قسم کے شرک کا صدور تھا کوئی کبا کوئی درگاہ کوئی حجر کوئی شجر جس کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہو نہیں توحید راسن اس دور میں تمیز راسخ توحید ہر لحاظ سے عقید مضبوط تھے راسخ تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رسما و صفات کے ساتھ کسی قسم کا الحاظ نہیں تھا یہ اس دور کا تمیز اس دور کے تمیزات کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت کھڑی ہوئی کھڑی کی گئی فلاں کی تقلید کر لو فلاں کی اتباع کر لو فلاں کے پیروکار بن جاؤ یا پورے دین کی عمارت فلاں شخص کے سر پہ قائم کر ہر کسی یہ اس دور کا تبعیت ہے جیسا مرضی تعلق ہو احترام کی جیسی مرضی فضا ہو لیکن اطاعت کے تعلق سے ان کی اذہان بالکل صاف تھی نے عنہ اپنے والد کی مخالفت نہیں کی حجتوں کے تعلق سے مخالفت کی بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ آڈر آپ کے باپ کا ہے اور تم ان کا بیٹے ان کے بیٹے ہو اس کو رد کر رہے تاریخ یہ الفاظ موجود ہیں فرمایا من ابھی میرا باپ کون ہوتا ہے نبی اسلام کے فرمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ میرا باپ کون ہے انہیں معلوم نہیں تھا ان کا باپ کون انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے پیارے پہ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق اللہ نسان عمر و قلبی ما سرق عمر فجر الا مسلق شیطان فجر غیر فجر عمر انہیں معلوم نہیں تھا انہیں معلوم نہیں تھا ان کے والد نے بائیس لاکھ مربع میر کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد نے کسرا اور قیصر کی قبر توڑ دی سب معلوم لیکن معاملہ شریعت کا یہ اصل اصل منع بھی میرے والد کون ہوتے احترام تھا ان کے تعلق سے یہ بات محدثین نے ذکر کی کتنا احترام تھا زندگی بھر اپنے والد سے آگے نہیں چلے ہمیشہ پیچھے چلے زندگی بھر اگر معلوم ہوتا کہ والد اس کمرے میں ہے اس کی چھت پر نہیں چڑھے یہ احترام اطاعت کا معاملہ صاف ہے بالکل کہ نبی اسلام کی شریعت کے مقابلے میں میرے والد کون ہیں یہ صحابہ کا دور ایک ضروری دور یہ اس دور کے تمیزات ہیں عقیدہ بھی صاف توحید راسخ شرک کا کوئی شعبہ نہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے سر پہ پورے دین کی عمارت کو قائم کیا جائے تو پھر یہ دور فطروں سے محفوظ جو نا آفیت وہ بھی اول ہے تمام تر آفیت اس امت کے پہلے دور میں اور وہ صحابہ کا دور ایک حدیث میں رسول اعظم نے فطروں کا ذکر کیا صحابہ نے مخرج پوچھا بل مخرج یا رسول کہ نجات کا راستہ کیا فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے فرمایا کہ ترجعون ان الامر الاول لوٹ جانا امر اول کی طرف وہی صحابہ کا حافظ صاحب نے بیان کیا ابھی امام مالک رحم اللہ کا قول لن یسرع آخر احد الامہ الا ما اصلع اولا اس امت کے آخری دور کو وہی چیز سنوار سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کو سنوار صحابہ کے دور کی اصلاح کیسے ہوئی تابعین کے دور کی اصلاح کیسے ہوئی جس چیز نے اس دور کی صلاح کی وہی چیز آج کے دور کی صلاح کرے گی اور وہی چیز قیامت تک ہر دور کی اصلاح کرے گی کیوں اللہ کی سنت ایک ہے اللہ کا طریقہ ایک اگر میں تھوڑی سی وضاحت کے لیے مثال عرض کر دوں ایک نقطہ ہم نے اساتذہ سے سنا صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں کیوں پیدا کی اس میں حکمت کو بس لیتا کیونکہ امام بخاری کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی ذات کو اس دور میں پہنچاتے ہیں جو صحابہ کا دور خطبہ بن سعید امام بخاری کے شہر ان کا ایک قول ہے کہ لو کان بخاری صحابہ لکان آیت اگر بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی ایک نشانی ہوتی ایک نشانی ایک مرجع ہوتا اگر صحابہ کے دور ان کا ایک اور قول ہے کہ فضل البخاری علی سائل محدثین کا فضل عمر بن خطاب علی سائر صحابہ کہ امام بخاری کی فضیلت بقیہ محدثین پر ایسی ہے جیسی عمر بن خطاب کی فضیلت بقیہ صحابہ پر امام بخاری کے مشاہد یہ قطعہ بن سعید بخاری کے شاید ہے وہ کس مقام پر اپنے شاگرد کو پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں منہ پیدا کیا دو سو چھپن ہجری آپ کی وفات کا سن تیسری صدی ہجری اس میں ایک نقطہ یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ جانتا ہے لیکن یہ دور جو ہے پرون خیر کے انقراض کا دور نبی رسلم نے تین ادوار کو خیر القرون کا خیر الاد کرنی سم اللہ دینا یلون سم اللہ دینا یلون یہ خیر القرون ہے میرا دور پھر یعنی صحابہ کا پھر تعبین اطباء تعبین پھر فتنے پھر فتنے ہوں یہ جو دور امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے ان یعنی خیر القرون ختم ہو گئی جس دور میں فتنے نہیں تھے اس دور کا انتراض انقطاع اور فطروں کے دور کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ وعدہ کہ فطروں کا دور شروع ہو رہا ہے امت کے ہاتھ میں ایک ایسی دستاویز ہونی چاہیے ایک ایسا ایک رہنما اصل ہونا چاہیے ایک مرجع جو فطروں کے دور چونکہ شروع ہو چکا فطروں سے بچائے فطروں سے محفوظ رہے اللہ تعالیٰ نے بخاری رحم اللہ کو پیدا کیا ان سے یہ کام کیا ایسا کام جو ان کے دور سے قبل کوئی نہیں کر سکا نہ ان کے دور میں کوئی کر سکا نہ آج تک کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے ایک ایسی کتاب ایک ایسی کتاب جو صحیح احادیث کا مجموعہ ہے اور اس کتاب کے جو ابواب ہیں ان میں امام بخاری ایسی فکر سمو دی ہر فطرے سے بچاؤ اس کتاب کے ذریعے ممکن اللہ تعالیٰ نے امام بخاری سے اس کتاب کے تعلق سے کیا کام لیا کتنے فرقے تھے گمراہ ان سب کا رد اس کتاب نے کروا دی تاکہ لوگ فطروں سے بچے ان گمراہیوں سے بچے چنانچہ قدریہ اور روافل اور خوارج جبریہ جہمیہ متکلمین مرتزلہ یہ گمراہ فرقے اور ویسے بھی فقی اعتبار سے اگر کوئی انحراف دیکھا تو اس کو بھی جا بجا اس کی جو ہے وہ تردید کرتے گئے دلائل کی روشنی یہ صحیح بخاری جنہوں نے پڑھی وہ اس بات کو جانتے ہیں مثلا ایک فقہی باب ہے باب مسح راہ سے کلے یہ کلے کی جو چھوٹا سا لفظ ہے اس میں کئی فقہا کی تردید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسر راس جو ہے ایک چوتھائی اگر کر لیں تو مسا ہو جائے اور کچھ نے کہا کہ دو تین بال بھی اگر بھگو لیے مسا ہو جائے کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر بندہ وضو کر رہے اور سامنے دیوار گیلی ہے مسے کی باری آئی تو سر کو اس دیوار سے مس کر لیا تو مسئلہ یہ سب تناؤ ہے کتاب و سنت کے ساتھ ماں بخاری رحم اللہ نے یہ موقع پیش کیا کہ نہیں سر کا مسئلہ کب درست تصور ہوگا جب ویسے ہو کیسے اللہ کا پیغمبر نے کیا اس میں تمہارے جو ایک لمبی سہارے یا کوئی بھی اس سے دلال یہ شریعت پر حاکم نہیں ہے کوئی کہتا بات تو ایسی ہے بعد الراس وہ چوتھائی بھی ہے یہ دو تین بال بھی ہے نہیں شریعت لغت پر اور ان قواعد پر حاکم غم سب میں روس ہے کہ یہ کس پر اترا ہے نبی اسلام آپ نے اس پر کیسے عمل کیا وہ دیکھو کتنی احادیث ہے سر کے پسے کی بادہ میں مقدم راس آپ مسئلہ شروع کرتے اپنے سر کے اگلے حصے سے حتیٰ ذہب اب ایمان علا ہو حتیٰ کہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے پھیرتے پھیرتے بدھی تک لے جاتے پھر وہاں سے اللہ اٹھاتے ہیں اور جہاں سے شروع کیا وہاں تک ہاتھوں کو لے کر آتے یہ آپ کا مسا ہے پوری زندگی تو پھر یہ تین بالر روم و راز کہاں سے آگے دیکھا نا کل ہی میں رد ہے باس ہوتا ہے اور ان کی فطر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ایک علم نافع دیا ہے اقسام کی کتاب کو سننا جس میں یہ بات سمو دی کہ دین صرف کتاب و سنت کا احتسام کر کسی کی رائے کا نام نہیں کسی اللہ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بعض ابواب میں یہ بات بھی ثابت کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی رائے کا نام بھی نہیں یہ اللہ کا خالص نہیں نبی السلام سے بات سوال ہوئے آپ جابر رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کیے گئے خود نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بات اس کا کیا کروں یہ وارث ہے آپ نے خاموشی فسا فساکت ہے خاموشی اختیار اپنی رائے نہیں تھی اس مال کا یہ کر لو وہ کر لو وہ رائے نہیں تھی رائے نہیں تھی اللہ کی وحی کا انتظار تھی دین کسی کی رائے کا نام نہیں پھر وہ جو آیت لالا نادر ہو آپ سے پوچھا گیا خیر اور ائو شر کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے بہترین کون سا کیا فرمایا لا ادری میں نہیں جانتا یہ کون فرما رہا ہے یہ عالم الخلق فرما رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں اس کا جواب نہیں حتیٰ اصل ہے شکریہ جبریل آئیں گے ان سے پوچھا جبریل آ گئے امین الوحی سارے انبیاء پر پڑھی لانے والے پہنچانے والے ان سے پوچھا میں نہیں جانتا مجھے کا جواب معلوم نہیں اسال ربی اپنے رب سے پوچھوں گا یہ تھی یہ حقیقتیں تھی امام بخاری رحم اللہ نے اس نقطے کو کئی احادیث سے باتیں کی یہ دستاویز ہے حدیث کا مکمل حصہ یہ ہے کہ جب جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خیر و بغائے درد مساجد ہوا بشر ہو بغائے درد اسواد ہو کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور سب سے بہترین ٹکڑا بازار ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ایک دور جو سنگم ہے یعنی فطروں کا فطروں کا آغاز اور خیر القرون کا انقراض اس سنگم میں یہ دستاویز تیار کتنے فتنے اس دور میں بن چکے تھے ان تمام کی سرگوبی کی بڑے لطیف اور احسن انداز سے دلائل کا انبار لگا تاکہ لوگوں کے سامنے فتنوں سے بچاؤ کے لیے ایک واضح پروگرام ایک واضح دستاویز آ جائے ایک واضح راستہ آ جائے جس میں کوئی خفا کوئی اب یہ جو فرق ہے کہ صحابہ کے دور میں فتنے کیوں نہیں تھے اور بعد کے دور میں فتنے کیوں ہوئے جواب اس کا واضح ہو چکا کہ اس دور میں جو بنیادی قواعد آج ان سے ہم نے اعراف چنانچہ تمام تر فتنے کیونکہ جو فتنے بڑے بڑے پیدا ہوئے یہ باقی جو معصیت اور گناہوں کے فتنے ہیں وہ فتنے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں شریعت سے انحراف کے راستے بنائے گئے باقاعدہ ضوابط اور اصولوں کے ساتھ صحابہ کے دور میں دین کیا تھا کتاب و سننا عقیدہ کہاں سے لینا ہے قرآن و حدیث سے عمل کہاں سے لینا ہے قرآن و حدیث سے اخلاق کہاں سے لینا ہے قرآن و حدیث سے معیشت تجارت کہاں سے لینی قرآن و حدیث سے کوئی تبدیلی نہیں کتاب و سن یہ صنف صالحین کے طور کی جو فکر ہے یہ اس کا حاصل اور ہے کتاب و سنت قرآن و اللہ کے پیارے تم کے تو سب بھی ابدا کتاب اللہ و سنت تمہارے بیچ میں جو کچھ چھوڑے جا رہا اس کو اگر تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں کتاب اللہ و سنت قرآن و حدیث کتاب و سنت یہی فقہ ہے یہی عقیدہ ہے یہی تربیت ہے یہی تزکیہ یہی تصویر یتلو یہ ترایا کو حکم کتاب الحکمہ کتاب و سنت ہی کی تعلیم ہے اور کتاب و سنت ہی تزکیہ کرے گا لیکن جب سازشوں کے تحت ان اصطلاحات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ تبدیل کیا گیا محدثین کے دور میں صحابہ یا تابعین کا دور ہے اتباع تابعین کا دور ہے عقیدہ کی اصطلاحات کیا تھی ایمان زیادہ کتاب و سننا یعنی سنت کا اطلاق بھی عقیدے پر ایمان کی اصطلاح ہے اور کی اصطلاح ہے اس اصطلاح کو تبدیل دیا گیا اور اس کو نام دیا گیا علم کلام یہ خرابی کی جڑ ہے تاکہ امت کو صحیح عقیدے سے پھیرا جائے اس کو علم کلام کا نام دے اور فتنے پھر بڑھتے ہیں علم کلام یہ فلسفہ اور منطق کی ایک آمیدش کا نام ہے امت کو مزید یوں تقسیم کیا گیا کس کا علم کلام علم کلام سے تعلق عشاعرہ کا بھی ہے معذوریہ کا بھی ہے جہمیہ کا بھی ہے معتزلہ کا بھی ہے یہ امت تقسیم در تقسیم ہو رہی حقیقت میں یہ فتنے جن کا حملہ انسان کے عقیدے اور دل پر ہے یہ بگاڑ کا سبب اللہ تعالیٰ کی وحی سے انحراف کا سبب صحابہ کے دور میں نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے زکوٰۃ ہے جہاد ہے اس کی اساس کیا تھی کتاب و سننا اس کو الگ ایک نام دیا گیا فقہ یہ فقہ یہ فقہی مسائل کتاب و سنت سے الگ کرنے کی کوشش کی صحابہ کتاب و سنت ہر چیز کا معیار سمجھتے تھے اور فقہ الک کتاب و سنت زیادہ سے زیادہ یعنی کتاب و سنت کس سمجھ باقاعدہ الگ سے فقہ کے لفظ کی ترویج اور اس کی ایجاد یہ بہت سے فطروں کا باعث کر آگے چل کر ہی مذاہب بن گئے کون سی حنفی شافعی مالکی حنبلی جعفری یہ تقسیمات ہیں یہ در فطر فتنے اس دور میں ایسا نہیں تھا لفظ فقہ تھا اس معنی میں نہیں جس معنی میں لیا جا رہا نبی اسلام کی حدیث ہے خیر ہو اللہ اس کو دین کی سمجھ دے گا لفظ فتح موجود ہے لیکن نبی رحمان کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ کتاب و سنت فتح ہے اور فتح کتاب و سنت ہے آپ کا جو حج تھا اس موقع پر آپ نے مسجد خیف میں مینا کے میدان میں زہر کی نماز کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس سے جو ایک دعا فرمائی نفتر اللہ قرآن سمع مقالت فعفیدہ ثم اداہا کما سمع اور ایک حدیث میں نفتر اللہ قرآن سمع منی حدیث حافظ حکم ایسا ہے حدیث کا ذکر اللہ تعالیٰ شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیث کو سن حدیث کو سمجھ حدیث کو یاد کرے اور حدیث کو آگے پہنچے یہ چار طرح کا تعلق حدیث حفظ حدیث فہم حدیث اور تبلیغ حدیث یہ ادائے حدیث ہی ہے آپ نے حدیث سنی کسی محدے سے کسی شہر سے وہ لے لی یاد کر لی تو آپ کیا ہیں آپ حامل حدیث ہیں آگے اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ربا حامل الاو افلا حالانکہ وہ حامل حدیث محدث کے پاس گیا حدیث سنی سمجھی یاد کر دی آگے پہنچا دی اور اس کو حامل فقہ آپ نے قرار دیا حدیث فقہ اور فقہ حدیث ہے کوئی الگ چیز نہیں وہ خطیب بغدادی رحم اللہ نے الفقیب المتفق اس میں ایک, چھوٹا سا قصہ نقل کیا امام فقیب جراح رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لاقیانی ابو حنیفہ رحم اللہ مجھے امام کو حنیفہ ملے راستے میں بھی ٹکرا گئے تو امام حنیفہ نے مجھے روک لی میری ایک بات سن ایک نصیحت جی کیا نصیحت الحدیث لگانا خیر اللہ اگر تم فتح کے ساتھ مشغول ہو جاؤ اور حدیث کو چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر حدیث سے لا تعلق ہو جاؤ اور فقہ سے تعلق جوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر یعنی فرق ہے حدیث اور چیز ہے فقہ اور چیز امام فقیر نے فرمایا کہ حدیث الفقہ فت شیخ کیا حدیث میں ساری فقہ موجود نہیں وہ فقہ الگ چیز ہے کیا حدیث الگ چیز ہے کیا ساری جو فقہ دین ہے وہ حدیث میں موجود ہے امام صاحب نے فرمایا کہ اگر موجود ہے تو میرا ایک سوال ہے اس کو حدیث سے حل کرو تمہیں تمام فقہ کی ضرورت پڑے گی عرض کیا کہ جی کیا سوال فرمایا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک بستر پہ اور اس کا جو باپ ہے بچے کو جنم دینے والی عورت کا شوہر بچے کا انکار کر بیوی کا اظہار ہے کہ اسی کا بچہ یہ اختلاف اب یہاں کیا حل ہے حدیث سے ثابت ہے حد اکمت العمار عباس ہزار صورت الزارت اس قسم کی صورت حال ہو صنعت پیش کی اللہ کے پیارے پورا فیصلہ کا دونوں کو بلا لیا جائے گا شوہر انکار کر رہا ہے اور بیوی اصرار کر رہی دونوں کو بلا لیا جائے گا اور دونوں میں لعان قائم ہوگا پانچ پانچ قسمیں کھائیں گے اور پھر دونوں میں جدائی پیدا دن فیصلہ حدیث حل تو موجود پر ساکت ہے بڑھے امام صاحب خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آئندہ جب بھی مجھے کسی راستے میں ملے تو اپنا راستہ تبدیل کر دیتے کیا ثابت ہو کہ فتح اور چیز ہے حدیث اور چیز میں سمجھتا جو فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں جو آغاز ہے فتن یہی مسائل یعنی فتح کا الگ نام اختراع کیا گیا اور اسی بنا پر آگے چل کے یہ فراہی مذاہب پیدا ہو گئے پھر کوئی ایک جھگڑے فسادات اختلافات مار کٹائی اور یہ تمام چیزیں قائم ہو گئی کتاب و سنت تزکیہ کا نام لیا دلوں کی صفائی دلوں کی تصویر تزکیہ نفس تربیت تصویہ ابھی جن اصلاحات کا ذکر ہوا اس کا نام تبدیل کر کے تصوف کا نام دے دیا کتاب و سننے سے ثابت نہیں لوگ کیسے قبول کر لیتے لفظ تصوف یا لفظ صوفی جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور جس پر پوری ایک بنیاد رکھی گئی اپنے مذہب کی وہ لفظ اس معنی میں کتاب و سنت میں موجود لفظ ہے جس پر پورے مذہب کی بنیاد ہے اس معنی میں کتاب و سنت میں موجود ہے کتاب ہے اتباع تقلید نہیں اگر کہیں ہے تو گلے کے پٹے کے معنی لفظ عشق پانچ لوگوں کے پورے منہج کا جو دار و مدار ہے لفظ عشق پر اور لفظ عشق پورے کتاب و سنت میں کہیں یہ حیرت کی بات اس طرح تصوف اس معنی میں لیا جاتا ہے یہ صوفیت اس معنی میں کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں اور لوگوں کے پورے مذہب کی بنیاد اس لفظ کی اور حکومت کو آگے چل کے اسی بنا پر تفصیل کیا گیا اس تصوف کے تعلق سے کوئی قادری کوئی چشتی کوئی سہر بردی کوئی نقش بندی عرب علاقوں میں کوئی شاذلی کوئی رفائی کوئی حسینی اور کوئی کچھ تقسیمات حقیقت میں فتنے یا فتنے اور حقیقت یہ ہے کہ جب عقیدہ مختلف ہو جائے تو بہت سی گمراہیاں بہت سی معصیتیں جنم لیتی تو آئیے ہم لوٹے صحابہ کے جیسا شیخ نے فرمایا کہ اپنی اصلاح اس اصلاح پر لوگ تیار اور یہی فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ میں آپ سے عرض کروں گا علماء سے تعلق فہم دین کے لیے انتہائی ضروری حسن بصری اللہ کا قول ہے الفتن عالم فطرہ جب آتا ہے کوئی بھی فطر تو اس کو عالم پہچانتا ہے جاہل نہیں پہچانتا عالم پہچانتا تو جاہل کا کام کیا ہے کہ وہ علماء کے ساتھ رہے رابطے میں رہے تاکہ فتنے کی یلغار ہو علماء پہچان جائے ساتھ ساتھ چوہلا بھی پہچان کیونکہ فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو شیطان نے خود کہا تھا کہ میں اپنا راستہ سجا کر پیش کروں وہ سجاوٹ اور ملما سازی علماء تو بھانپ لیتے ہیں لیکن عام نہیں بھانپ سکتے معاملہ بہت ہی خطرناک تو اگر یہ صحبت ہو اور یہ رفاقت اگر میسر ہو یقینی طور پہ فتنوں سے بچاؤ کا یہ سب سے سہل راستہ اور ہمارا سے علم میں لگا علم نافع جو کہ فتنوں سے بچاؤ کا سب سے واضح راستہ کتاب و سنت کا قرآن حدیث کا علم وہ علم نہیں جس علم نے امت کو تقسیم کر دیا عقیدے میں تقسیم کر دیا فقی مسائل میں تقسیم کر دیا تصوف کے تعلق سے تقسیم کر دیا اور بڑے بڑے گروہ جو پیدا ہوئے اور ایک مستقل فتنے کی شکل اختیار کرے کتاب و سنت کتاب و سنت احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال مدینہ جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا فرشتے انخاب مدینہ پر کھڑے ہوں گے اس کا راستہ روک سب خا ایک مقام وہاں وہ کھڑا ہو جائے گا اس شخص کو طلب کرے گا جو کئی شد و مت سے انکار کر رہا تھا کہ اس کو میرے ساتھ لایا جائے سامنے میں اس سے بات کروں میرا انکار کیوں کر میں رب ہوں میرے پاس وسائل ہیں طاقت ہے اشارے سے بارشیں برساتا ہوں اشارے سے فصلیں اگاتا ہوں اشارے سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور زندوں کو مردہ کرتا ہوں یہ ساری تصویر میرے پاس ہے وہ کیوں انکار کر وہ آ جائیں جن کو محمد بن عبداللہ احادیث میں کہا گیا ان کا بہت معروف ہے ہاں تم میرا انکار کیوں کر رہے وہ کیا فرمائیں گے کہ پہلے تمہیں دیکھا نہیں تھا اور انکار کر رہا تھا اب تمہیں دیکھ لیا میرا یقین اور بڑھ گیا کہ تم جھوٹے اور کل کیوں میرے پیارے پہ نے فرمایا کیوں ایک آنکھ سے کہنا ہو کر تم کہنے میرے پیارے پہ نمبر نے فرمایا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور صاف لکھا ہوگا کافر کوئی بچاؤ کیسے ممکن ہوا فطر تجار سب سے بڑا فطر سب سے بڑا فتنہ یعنی قریب بن فطرت اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے فتنہ تجار اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہوا نبی اسلام کی احادیث کی روشنی تو علم فتنوں سے بچانے والا اس کے علاوہ دوستوں بھائیوں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو پیارے جنور محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع کی جب خبر دی تو آپ کا ذکر کرنا ثابت ہے ایک رات آپ اٹھے جلدی اٹھ گئے جو عام آپ کا وقت تھا وقت اس سے ذرا پہلے اٹھ گئے اور آپ نے سبحان اللہ اللہ کا ہے سبحان اللہ من من فتح اور اپنے کلام کا آغاز آپ نے سبحان اللہ سے کیا یہ ذکر کی طاقت ہے کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا بڑے فتنے امت پر کھول دیے گئے اور بڑے خزانے بھی اترے خزانے بھی دیکھے فتنے بھی دیکھے اور کلام کا آغاز آپ نے سبحان اللہ سے کیا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث لا الہ الا اللہ من شر قد اقترب وعد من العرب من شر قد اقترب اور اپنے کلام کا آغاز لا الہ الا اللہ سے اللہ کا ذکر کی بلکہ مجھے حدیث پہلے ذکر کی کتنے خزانے کھولے گئے اور کتنے فتنے اتارے گئے اس میں آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اے اے قیدو قیدو صاحب صاحب الحجر الحجر یہ جو کمرے میں عورتیں سو رہی ان کو جگاؤ اشارہ اپنی بیوی امہات اماحاد اور یہ حکم آپ نے لونڈی کو دیا کہ جا کر ان کو اٹھاؤ ان سے کہو اٹھو اللہ کا ذکر کر قیام الحر کا اہتمام کرے روبا کافیت فی دنیا آریت یوم عمل دنیا میں بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن پہنا ہو پہنا ہو یہاں لباس سے برا اس کے بہت سے معنی لیکن ایک واضح معنی یہ ہے کہ لباس سے مراد دنیا کے عہدے دنیا کے منصب دنیا کا مال دنیا کی دولت جس کی آڑ میں تم چھپ سکتی ہو فلاں نبی کی بیوی فلاں نبی کی بیٹی فلاں خاتون اول ہے اور فلاں مالدار ہے یہ وہ عہدے ہیں جن کی آڑ میں آج تم چھپ سکتے ہو لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی لباس آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کا عمل کے فاطمہ میری بیٹی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا آج عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ ان عورتوں سے بہت اٹھاؤ آج بہت سی لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن پہنا ہوں یعنی ذکر ذکر کی دعوت تو فتنوں میں جو ہمارا ایک اشتغال یا انحماق ہے کہ فتنے پہچانے دیکھیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے نہیں بدعتیں انسان کے قریب نہ جائے جہاں بدعت ہے وہ جو جراثیم ہے وہ آپ کے اندر سرایت کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے یعنی مرد قلب کی مثال ایک حدیث میں مرد قلب مرد کلب مطلب کیا ہے آپ نے یعنی احوا کا اور بدعات کا ذکر کیا ان خلافات کا ذکر کیا اور اس کو مرض قلب قرار دی مرض قلب جو ہے وہ ہے بھاولہ کتے کا کاٹ بھاولا کتا اگر کاٹ لے تو جس کو کاٹ دے وہ بندہ بھی بھاولا ہو جاتا کتے کا کاٹنا اس بندے کو بھاولا کر دیتا اس کی موت کوئی تریات اللہ کی طرف سے مل جائے تو صحت مل سکتی ہے ورنہ وہ بھاولا ہو جائے گا اور جلدی موت کے منہ میں چلا جائے گا اس کو آپ نے ان احوا کے قرب سے تشبیح دی یعنی بابلا کتا کب کاٹے گا جب اس کے قریب جاؤ اگر اس سے دور رہو گے تو وہ نہیں کاٹ سکے گا اسی طرح بدایت بدایت کو اور بدایتی کو بھاولا کتا سمجھو اس کے قریب جاؤ گے تو وہ قرب تم پر اثر انداز ہو سکتا تم پر اثر انداز ہو سکتا جو ہے اس کے دل میں ہے اس کے اندر ہے وہ تم میں شرائط کر سکتی بابل کتے کے قریب جانا اس سے کٹوانے کا موجب ہوگا فضرتی کے قریب جانا اس کی بدعت کے قبول کرنے کے موجب ان کو بڑا فتنہ سمجھو اس دور کا آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ فتنوں کی نشاندہی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے ایک فتنہ اور ہے نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ دعیت میں جہنم ابواب جہنم کچھ دعات ہوں گے دائیں جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دیں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت ہے اور جو ان کی پیروی کرے گا انہیں فوری اٹھا کے جہنم میں پھینک دے جو ان کی بات مانتا جائے گا ان کو اٹھا اٹھا کر جہنم پھینک دے ایک اور حدیث پر غور کرے تاکہ ان تواد کا تعارف ہو جائے وہ ہے ان نمن لسے ہوا کچھ بیان جادو ہوتے اور میں جس جماعت کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس جماعت کی بھی اصطلاح بیان ہے فلاں صاحب کا بیان ہوگا حضرت جی کا بیان ہوگا اور فلاں جو ہے وہ امیر کا بیان ہوگا یہ لفظ بیان ان ان کے کی اصطلاحات کا ایک حصہ وہ درس نہیں کہتے بیان کہتے ان بیان صحرا کچھ بیان جادو ہوں گے یہ تعریف نہیں ہے ان من البیاں درس صحرا اس بیان کی تعریف نہیں کیونکہ بیان جادو تو کفر ہے اچھی چیز کو کفر سے تشبیح نہیں دی جا سکتی اچھی چیز کو خسائل کفر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کچھ بیان جادو اور ایسے دعات موجود ہیں اللہ جہنم جن کے بیان میں جادو کی تاثیر جادو کی چرب السان لچھے دار باتیں کرنا اور ان کا بیان آپ دیکھیں گے جھوٹ کا پڑندہ موضوع روایتیں من گھڑت قصے کہانیاں بے سند باتیں بے حوالہ بات بعض بات ایک صحیح حدیث بیان کرتے اس کا اختتام بھی اپنے اضافی جملوں کے ساتھ جو کہ جھوٹ ہوتا ہے باتیں ہوتے میں جادو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی افراد کو ہم نے قریب بلایا اور خاص طور پہ حج کے موقع پر اس قبیل کے بہت سے لوگ ہمارے گروپ میں تھے دیکھو یہ بیان یہ بات ان کی غلط ہے یہ حدیث یہ بات شرک ہے یہ بدعت ہے یہ بغیر صنعت کی بغیر حوالہ کی ہمارے حضرت غلط نہیں کہہ سکتے مانا چاہتے ہو چکے اپنے سامنے دیکھ رہے سامنے دیکھ رہے کہ یہ من گڑت روایت ہے یہ باطل قصہ ہے اس میں شرک ہے اس میں بدعت ہے سامنے دیکھ رہے مگر نہیں ہم نہیں مانتے ہمارے حضرت جی غلطی کر ہی نہیں سکتے یہ ہے ان میں درمیان سے کچھ بیان میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے بلکہ یہ بیان جادو سے خطرناک ہے کیونکہ جادو کس پر ہوتا ہے ایک فرد واحد جو آپ کا ٹارگیٹ اس پر جادو ہوا جادو ہو گیا لیکن بیان سننے والے بعض بت لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور بعض پت کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جادو کا عمل فرد معین پر ہوتا ہے اور بیان کا جادو لاکھوں کروڑوں پر ہوتا ہے اور یہ فتنہ آج موجود ہے کئی ایسے پہنچ کچھ ٹی وی کی اسکرینوں پر اور کچھ اور ممبروں میں وراثت لیے بیٹھے ہیں اور ان کی باتوں میں ستر ستر فیصد اور امت کا ایک کثیر طبقہ ان کا پیروکار مانا بیان کا جادو پوری طرح ہوگی نبی اسلام کی حدیث کے مطابق کیسے دعات آئیں گے جو افواب جہنم پر کھڑے ہو کر دعوت دیں تو کتنا بڑا فتنہ ہے علاج کیا ہے تمسک بل کتاب سے علاج کیا ہے لوٹو اس دور کی طرف جو دور فطروں سے محفوظ تھا وہ صحابہ کا تھا اس دور کے تمیزات اس دور کی جو انفرادیتیں تھیں ان کو اپناؤ فعل آمن مسلم آمن تو بھی فقط اگر یہ لوگ ویسا ہی مان لے اور کو منحج وہ عقیدہ وہ عمل اختیار کر لیں جو صحابہ کا تھا پھر یہ ہدایت پر ہے ورنہ گمراہ ہے اور فتنوں کا شکار ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے تمسک کی توفیق دے دے اور پوری طرح خالی صدر کتاب و سنت کی ہدایت کی توفیق فرما دے اقول توفیقی اللہ